وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیاں اور رکھی تھیں جو بر سر راہ ظاہر تھیں اور ان میں چلنے کی منزلیں ہم نے مقرر کر دی تھیں ان میں راتوں اور دنوں کو بامن و امان چلتے پھرتے رہو لیکن انہوں نے پھر درخواست کی کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے سفر دور دراز کے کر دیجئے چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا برا کیا اس لیے ہم نے انہیں گزشتہ فسانوں کی صورت میں کر دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لیے اس ماجرے میں بہت سی عبرتیں ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے قوم سبا پر انعامات الہی ان پر جو اور نعمتیں تھیں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ قریب قریب آبادیاں تھیں کسی مسافر کو اپنے سفر میں توشہ یا پانی ساتھ لے جانے کی ضرورت نہ تھی ہر ہر منزل پر پختہ مزید اور تازے میوے خوشگوار میٹھا پانی موجود ہر رات کو کسی بستی میں گزار لیں اور راحت و آرام امن و امان سے جائیں آئیں کہتے ہیں کہ بستیاں صنع کے قرب و جوار میں تھیں باعد کی دوسری قراءت باعد ہے اس راحت و آرام سے پھول گئے اور جس طرح بنو اسرائیل نے منا و سلوا کے بدلے لہسن پیاز وغیرہ طلب کیا تھا انہوں نے بھی دور دراز کے سفر طے کرنے کی چاہت کی تاکہ درمیان میں جنگل بھی آئیں غیر آباد جگہیں بھی آئیں تو کھانے پینے کا لطف بھی آئے قوم موسیٰ کی اس طلب نے بنی اسرائیل پر تو ذلت و مسکنت ڈالی اسی طرح انہیں بھی فراخی روزی کے بعد ہلاکت ملی بھوک اور خوف میں پڑے اطمینان اور امن غارت ہوا انہوں نے کفر کر کے خود اپنا ہی بگاڑا اب ان کی کہانیاں رہ گئیں لوگوں میں ان کے افسانے رہ گئے تتر بتر ہو گئے یہاں تک کہ جو قوم تین تیرہ ہو جائے تو عرب میں انہیں سبائیوں کی مثل سناتے ہیں اکریمہ رحمہ اللہ ان کا قصہ بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان میں ایک کاہنا اور ایک کاہن تھا جن کے پاس جنات ادھر ادھر کی خبریں لایا کرتے تھے اس کاہن کو کہیں پتہ چل گیا کہ اس بستی کی ویرانی کا زمانہ قریب آ گیا ہے اور یہاں کے لوگ ہلاک ہونے والے ہیں تھا یہ بڑا مالدار خصوصاً جائیداد بہت ساری تھی اس نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور ان حویلیوں مکانات اور باغات کی نسبت کیا انتظام کرنا چاہیے آخر ایک بات اس کی سمجھ میں آ گئی اس کے سسرال کے لوگ بہت سارے تھے اور وہ قبیلہ بھی علاوہ جرری ہونے کے مالدار تھا اس نے اپنے لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا سنو کل لوگ میرے پاس جمع ہو جائیں گے میں تجھے کسی کام کو کہوں گا تو انکار کر دینا میں تجھے برا بھلا کہوں گا تو مجھے بھی میری گالیوں کا جواب دینا میں اٹھ کر تجھے تھپڑ ماروں گا تو بھی اس کے جواب میں مجھے تھپڑ مارنا اس نے کہا ابا مجھ سے یہ کیسے ہو سکے گا کاہن نے کہا تم نہیں سمجھتے ایک ایسا ہی اہم معاملہ درپیش ہے اور تمہیں میرا حکم مان لینا چاہیے اس نے اقرار کیا دوسرے دن جب کہ اس کے پاس اس کے ملنے جلنے والے سب جمع ہو گئے اس نے اپنے اس لڑکے سے کسی کام کو کہا اس نے صاف انکار کر دیا اس نے اسے گالیاں دیں تو اس نے بھی سامنے گالیاں دیں یہ غصے میں اٹھا اور اسے مارا لڑکے نے بھی پلٹ کر اسے پیٹا اور یہ غزبناک ہوا اور کہنے لگا چھری لاؤ میں تو اسے ذبح کروں گا تمام لوگ گھبرا گئے ہر چند سمجھایا لیکن یہ یہی کہتا رہا کہ میں تو اسے ذبح کروں گا لوگ دوڑے بھاگے گئے اور لڑکے کے ننیال والوں کو خبر کی کہ سب آ گئے اول تو منت سماجت کی منوانا چاہا لیکن یہ کب مانتا تھا انہوں نے کہا آپ اسے کوئی اور سزا دیجیے اس کے بدلے ہمیں جو جی چاہے سزا دیجیے اس نے کہا میں تو اسے لٹا کر باقاعدہ ذبح کروں گا انہوں نے کہا آپ ایسا نہیں کر سکتے اس سے پہلے ہم آپ کو مار ڈالیں گے اس نے کہا اچھا جب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو میں ایک ایسے شہر میں نہیں رہنا چاہتا جہاں میرے اور میری اولاد کے درمیان اور لوگ پڑے مجھ سے میرے مکانات جائیداد اور زمینیں خرید لو میں یہاں سے کہیں اور چلا جاتا ہوں چنانچہ اس نے سب کچھ بیچ ڈالا اور قیمت نقد وصول کر لی جب اس طرف سے اطمینان ہو گیا تو اس نے اپنی قوم کو خبر دی کہ سنو عذاب الہی آ رہا ہے زوال کا وقت قریب پہنچ چکا ہے اب تم میں سے جو محنت کر کے لمبا سفر کر کے نئے گھروں کا آرزو مند ہو تو وہ امان چلا جائے اور جو کھانے پینے کا شوقین ہو وہ بسرے چلا جائے اور جو مزیدار کھجوریں باغات میں بیٹھ کر آزادی سے کھانا چاہتا ہو وہ مدینے چلا جائے قوم کو اس کی باتوں کا یقین تھا جسے جو جگہ اور جو چیز پسند آئی اور اسی طرف منہ اٹھائے بھاگا بعض عمان کی طرف بعض بصرے کی طرف بعض مدینے کی طرف اس طرف تین قبیلے چلے تھے اوس خزرج اور عثمان جب یہ لوگ بطن مر میں پہنچے تو بن عثمان نے کہا ہمیں تو یہ جگہ بہت پسند ہے اب ہم آگے نہیں جائیں گے چنانچہ یہ یہیں بس گئے اور اسی وجہ سے انہیں خزاں کہا گیا کیونکہ وہ اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گئے اوس و خزرج برابر مدینہ پہنچی اور یہاں آ کر قیام کیا جس کاہن کا اس میں ذکر ہے اس کا نام عمر ابن عامر ہے کہ یمن کا سردار تھا اور سبا کے بڑے لوگوں میں سے تھا اور ان کا کاہن تھا سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ سب سے پہلے یہی یمن سے نکلا تھا اس لیے کہ سد مارب کو کھوکھلا کرتے ہوئے اس نے چوہوں کو دیکھ لیا تھا اور سمجھ گیا تھا کہ اب یمن کی خیر نہیں یہ دیوار گری اور سیلاب سب بالا کر دے گا تو اس نے اپنے سب سے چھوٹے لڑکے کو وہ مکر سکھایا جس کا ذکر ابھی اکریمہ رحمہ اللہ کی روایت میں گزرا اس وقت اس نے غصے میں کہا کہ میں ایسے شہر میں رہنا پسند نہیں کرتا میں اپنی جائیدادیں اور زمینیں اسی وقت بیچتا ہوں لوگوں نے کہا عمر کے اس غصے کو غنیمت جانو چنانچہ سستا مہنگا سب کچھ بیچ ڈالا اور فارغ ہو کر چل پڑا قبیل اسد بھی اس کے ساتھ ہو لیا راستے میں عکا ان سے لڑے برابر برابر کی لڑائی رہی جس کا ذکر عباس ابن مرداس اسلمی کے شعروں میں بھی ہے پھر یہ یہاں سے چل کر مختلف شہروں میں پہنچ گئے آل جفنا ابن ابن عامر شام میں گئے اوس و خزرج مدینہ منورہ میں خزاں ازد سرات مرات میں ازد عمان میں یہاں سیل آئی یعنی سیلاب آیا اس نے معارب کے بند کو توڑ دیا سدی نے اس قصے میں بیان کیا ہے کہ اس نے اپنے مقابلے کے لیے اپنے بیٹے کو نہیں بلکہ بھتیجے کو کہا تھا بعض اہل علم کا بیان ہے کہ اس کی عورت نے جس کا نام طریفہ تھا اپنی کہانت سے یہ بات معلوم کر کے سب کو بتلائی تھی اور روایت میں ہے کہ عمان میں غسانی اور ازد بھی ہلاک کر دیے گئے باوجود میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی ریل پیل پھلوں اور کھیتوں کے بے شمار روزی کے سیل عرم سے یہ حالت ہو گئی کہ ایک ایک لقمے کو اور ایک ایک بوند پانی کو ترس گئے یہ پکڑ اور عذاب یہ تنگی اور سزا جو انہیں پہنچی اس سے ہر صابر و شاکر عبرت حاصل کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کس طرح انسان کو گھیر لیتی ہیں آفیت کو ہٹا کر آفت کو لے آتی ہیں مصیبتوں پر صبر نعمتوں پر شکر کرنے والے اس میں دلائل قدرت پائیں گے چنانچہ مستد احمد میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے تعجبناک فیصلہ کیا ہے اگر اسے راحت ملے اور یہ شکر کرے تو اجر پائے اور اگر اسے مصیبت پہنچے اور صبر کرے تو اجر پائے غرض مومن کو ہر حالت پر اجر و ثواب ملتا ہے اس کا ہر کام نیک ہے یہاں تک کہ محبت کے ساتھ جو لقمہ اٹھا کر یہ اپنی بیوی کے منہ میں دے اس پر بھی اسے ثواب ملتا ہے بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعجب ہے کہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہر قضا یعنی فیصلہ بھلائی کے لیے ہی ہوتا ہے اگر اسے راحت اور خوشی پہنچتی ہے تو شکر کے بھلائی حاصل کرتا ہے اور اگر برائی اور غم پہنچتا ہے تو یہ صبر کرتا ہے اور بدلہ حاصل کرتا ہے یہ نعمت تو صرف مؤمن کو ہی حاصل ہے کہ جس کی ہر حالت بہتری اور بھلائی والی ہے مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں صبر و شکر کرنے والا بندہ کتنا اچھا ہے کہ جب اسے نعمت ملے تو شکر کرے اور جب زحمت پہنچے تو صبر کرے